السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالکیوم الدین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشد ان محمد عبدہ ورسوله بلغ الرسالہ وعد الامانہ ونصح الامہ وترکہا علی المحجت البیضہ لیلہا کنہارہا لا يزیغ عنہا الا اذا كان من الحالکین

اوسیکم بتقو اللہ عز و جل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الإمام داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح و شاہور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ معدد ناظرین و سامعین و مشاہدین آپ کے سامنے بڑی اہم حدیث پیش کی گئی ہے یہ حدیث آپ کے کانوں کے لیے نئی نہیں ہے اس حدیث کو بارہا آپ لوگوں نے سماعت کیا ہوگا اور بارہا اس حدیث کی تفسیر اور شرح آپ لوگوں نے سنی ہوگی چونکہ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیونکہ ہمارے نبی نے اس حدیث کے اندر جو بات فرمائی تھی وہ بات پوری ہوئی صد فیصد درست ہوئی اسی لیے علماء نے اس حدیث کو آپ کے معجزے میں سے ایک معجزہ اور نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت شمار کیا ہے یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتباع سنت کی خلفائے راشدین کی سنتوں کی پیروی کی اور حاکم وقت کی اطاعت کی اور اختلاف کے موقع پر ہمیں سنت کی راہوں کو لازم پکڑنے کی اور اس طریقے سے بدعات اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں کے بنانے سے ایجاد کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے تو بڑی پیاری پیاری وصیتیں ہمارے نبی نے اس حدیث کے اندر کی ہیں تقریباً چھ وصیتیں ہیں جو ہمارے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں آئیے ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے ہم آپ کے ان وصیتوں کو بیان کریں اس حدیث کے راوی ہیں ارباد ابن ساریہ ان کی کنیت تھی ابو نجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ پہلے پہل اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ چوتھے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ پانچویں شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ فلسطین کے رہنے والے تھے اہل صفحہ میں سے ہیں اور سن ستاون ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ وہ ادنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معدتم بلیغا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی بلیغ نصیحت فرمائی بڑی پر اثر نصیحت فرمائی معزت کے معنی ہوتے نصیحت کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول تھا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے خطب جمعہ میں آپ نصیحت کرتے تھے عیدین میں نصیحت کیا کرتے تھے اس طریقے سے جب بھی کوئی سبب ہوتا تھا تو اس سبب کی مناسبت سے آپ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور یہ آپ کی یعنی آپ کے معمول میں سے تھا تو اور اللہ رب العامین کا حکم بھی ہے کہ ذکر ان ذکر آطنف المومنین کہ آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے باقاعدہ پورے دن لوگوں کو نصیحت فرمائی فجر کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو نصیحت کی ظہر کے بعد کی عصر کے بعد کی اور اس طریقے سے دنیا کی شروعات کیسے ہوئی قیامت کس طریقے سے قائم ہوگی بڑی بڑی نشانیاں آپ نے اس نصیحت کے اندر بیان فرمائی صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو نصیحت فرمائی تو آپ کا یہ معمول تھا آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کیونکہ نصیحت سے دلوں کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے اور نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور نصیحت سے انسان دین پر عمل پیرا ہوتا ہے اور دین سے جڑ جاتا ہے اس لیے وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے آپ نے پر اثر وصیت کی ایسی وصیت کی آپ فرماتے ہیں نصیحت کی وجلت منہ القلوب ظرفت منہ العون اس سے لوگوں کے دل دہل گئے اور لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑیں اس قدر آپ نے پر اثر نصیحت فرمائی اللہ رب العالمین نے آپ کو جمام الکلم سے نواز رکھا تھا بڑی مختصر باتیں ہوتی تھیں لیکن ان کے اندر معنی کا سمندر ہوا کرتا تھا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان مبارک کے اندر تاثیر رکھی تھی تو جو بھی آپ نصیحت کرتے تھے لوگوں کے دل دہل جاتے تھے اور لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں اور یہ مومن کا وصف ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا پرانے مسجد مقدس کے اندر کہ نمل ادا ذکر اللہ وجلت قلوب کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اللہ کی عظمت کا ذکر اس کی جنت و جہنم کا ذکر قیامت کا ذکر ان تمام چیزوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں تو دل کا دہل اٹھنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اہل ایمان کی خوبیوں میں سے خوبی ہے تو صحابہ کرام کے بھی دل دہل اٹھے اور ان کی آنکھیں بہہ پڑی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل کی اصلاح ظاہر ظاہر کی اصلاح میں مضمر ہے آنکھ نظر آتی ہے دل نظر نہیں آتا ہے آنکھوں کا بہہ جانا دل پر نصیحت کے اثر کر جانے کی دلیل ہوا کرتی ہے اگر انسان کی آنکھیں بہہ پڑی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے جنت کا جہنم کا تذکرہ سنا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل پر اس کا اثر ہوا تو ظاہر کی اصلاح میں باطن کی اصلاح ہوتی ہے آنکھ نظر آنے والی چیز ہے دل نظر آنے والی چیز نہیں ہے دل میں اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن اگر آنکھیں بہہ پڑے تو اس بات کی دلیل ہے کہ دل کے اندر بھی اس کا اثر ہوا ہے اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک دل ہے اگر وہ دل صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا ان ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا اور وہ دل ہے تو دل کی اصلاح پر ظاہر کی اصلاح دلالت کرتی ہے اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہمارے دل کے اندر ہے اور وہ ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے تو وہ صرف دھوکہ ہے شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے اگر حقیقی معنوں میں مومن ہوتے تو ضرور دین کے اوپر اثر کرتے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایمان نہیں تھا عزب اللہ آپ تو اہل ایمان کے سب سے اونچے معیار اور درجے پر قائم تھے لیکن آپ عمل کیا کرتے تھے ایمان انسان کو عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے ایمان انسان کا جس قدر مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان عمل بھی کرے گا یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ دل میں ایمان ہے ہمارے لیے ایمان کافی ہے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی کہتا ہے جو جس کے دل میں حقیقی معنوں میں پکا اور پختہ ایمان نہیں ہوتا ہے تو صحاب کرام کے دل دہل اٹھے اور ان کی آنکھیں بہہ پڑی اور اللہ تعالیٰ کی خشیت سے آنکھوں کا بہہ جانا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور اللہ رب العالمین ان آنکھوں پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے جو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی خوف سے رو پڑتی ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا النار رجل بقا من خشیت اللہ حتیٰ یعود اللہ بنوفی ذرع انسان وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جس کی آنکھیں بہ پڑیں جو رو پڑے حتیٰ یعود اللہ بنوفی درع یہاں تک کہ تھن تھن کے اندر دودھ واپس چلا جائے جیسے تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا ایسے وہ آنکھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بہ پڑیں ان آنکھوں پر بھی اللہ ہر غلامی نے جہنم کو حرام کر دیا یہ صحیح روایت ہے امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا اس طریقے سے ایک دوسری حدیث آتی ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ مانبی فرماتے ہیں اے نان اللہ تمس دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں چھو سکتی عین البکت من خشیت اللہ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رو پڑے وہ عین البات تحرصفی سبیل اللہ اور ایک وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں بیدار رہتی ہے حدود کی ملک کی نگرانی کرتی ہے سرحدوں کی نگرانی کرتی ہے راتوں کو جاگتی ہے ان دو آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا سرم ترمزی کی صحیح روایت ہے اس طریقے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں مانبی صلی اللہ علیہ وسلم نمایا کہ سات بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ ابامن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہیں میں سے مانوی نے فرمایا وہ رج الکر اللہ حالین ففاوت عینا ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی کیونکہ تنہائی میں انسان کا رونا تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا رات کی تاریکی میں تحجد کی نماز پڑھنا آنکھوں کا بہ جانا یہ اخلاص اور تقوا کی دلیل ہوتی ہے لہذا جو رات کی تنہائی میں خلوت میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے اس کی آنکھوں پر اللہ نے جہنم بھی حرام کر دیا ہے اور ایسے بندے کو اللہ ابامین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا تو دل کی اصلاح میں ظاہر کی اصلاح ضروری ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ ابامین تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے تو اعمال چاہے وہ باطنی ہو یا ظاہری ہو ان کی بھی ضرورت ہے اور جس کا ایمان جتنا قوی اور مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوگا اور دیندار بھی ہوگا تو ہمارے نبی نے جب وصیت کی نصیحت فرمائی تو ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انحد مع ایسا لگتا ہے کہ یہ آخر معدے یعنی رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے جب انسان رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے انسان کے لیے تو بڑی اہم وصیتیں اور نصیحتیں کرتا ہے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی رخصت ہونے والے کی یہ نصیحت ہے اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو یہ سوچ کر کے کرے گویا کہ اس کی آخری عمل ہے یہ اس کی آخری عبادت ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اس طریقے سے نماز پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے اور اس نماز کے بعد تمہیں دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا جب انسان اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے تو اس کی عبادت میں اخلاص ہوتا ہے خوشی اور خضو ہوتا ہے سکون اور اطمینان ہوتا ہے اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کے لیے نماز پڑھتا ہے اس لیے انسان جب نماز پڑھے انسان روزہ رکھے انسان عمرہ کرے حج کرے تو اس عمل کو اپنا آخری عمل سمجھے جب آخری انسان عمل سمجھتا ہے تو بڑے اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو صحابہ کرام نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ یہ رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے ہم اور آپ جب اپنے ملک جاتے ہیں اور چھٹی کاٹ کر کے جب واپس آتے ہیں ایک سال دو سال کے لیے سعودی عرب یا دوسرے ملک میں جب انسان جاتا ہے تو آخری موقع پر بڑی اہم نصیحتیں کرتا ہے بیکار یا جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کی نصیحت نہیں کرتا ہے بلکہ جو اہم چیزیں ہوتی اسی کی نصیحت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے پاس اب وقت زیادہ نہیں ہے چند منٹوں میں اس کا سفر ہونے والا اور یہ آنکھیں دوبارہ اس کو دیکھنے کے لیے ترسیں گی اس لیے آخر وقت میں بڑی اہم اہم باتوں کی وصیت فرماتا ہے تو اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے تو ہماری نمازوں کے اندر اور ہماری باتوں کے اندر خوشو اور خدو پیدا ہوگا اخلاص پیدا ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے فعو سنا تو آپ ہمیں وصیت کیجیے آپ ہمیں وصیت کیجیے صحابہ کرام نے وصیت کرنے کی درخواست کی صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو بھی وصیت کی درخواست کیا کرتے تھے کیا ہمیں کچھ وصیت کیجیے کچھ نصیحت کیجیے تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کیا کرتے تھے آج بھی دیکھیں مملکت سعودی عرب میں جب کوئی عالم کسی سے ملاقات کرتا ہے عالم سے کوئی ملاقات کرتا ہے تو باقاعدہ ان سے کہتے ہیں کیا ہمارے لیے کچھ نصیحت کیجیے تو انہیں اچھی باتوں کی تقوا کی اور نیکی کی دن دین پر قائم رہنے کی وصیت کیا کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا انسان کی زندگی پر بڑا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے یہ چیزیں ہمارے یہاں مفقود ہیں ہم علماء سے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں آپ ہمیں وصیت کریں ہر انسان نصیحت کا محتاج ہے ہر انسان نصیحت کا ضرورت مند ہے یہ چیز ناپید ہمارے ملکوں کے اندر اسی لیے دیکھیے کہ ہمارے یہاں دینداری کم ہے دنیا داری زیادہ ہے لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دنیا کے اکٹھا کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دین کی تقوا کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ناپید ہیں بہت کم پائی جاتی ہیں کہ ہم کسی عالم سے ملاقات کریں تو ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمیں وصیت کیجیے نصیحت کیجیے کیونکہ اس کا انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے تو صحابہ کرام ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت اور نصیحت کی درخواست کیا کرتے تھے تو ماں نبی سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے وصیت کیجئے تمہارے نبی نے فرمایا چھ چیزوں کی ہمارے نبی نے وصیت فرمائی ہے چونکہ یہ ساری ہمارے نبی کی وصیتیں ہیں اور ہر جمعہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں اسی لیے میں نے ان وصیتوں کو یا اس حدیث کو منتخب کیا کہ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور اس میں فتنوں کے دور میں اختلافات کے دور میں ایک مومن کا کیا شیوا ہونا چاہیے کس طریقے سے اس کو زندگی گزارنا چاہیے اس کا دستور کیا ہونا چاہیے یہ تمام باتیں ہمارے نبی نے فرمائی ہیں اس لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا اور آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث کو پڑھا تو ہمارے نبی نے وصیت کرتے ہوئے کیا فرمایا اوسی کم تقو اللہ و جل سب سے پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ میں تمہیں اللہ و جل کے تقوا کی وصیت فرماتا ہوں کیونکہ تقوا بڑی اہم وصیت ہے بڑی اہم نصیحت ہے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو ہر امت کو ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں جن کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی سب کو اللہ رب العالمین نے تقوا کی وصیت فرمائی بڑی اہم وصیت ہے اور یہ شریعت کی اصطلاحات میں سے بڑی بڑا اہم لفظ ہے اور بڑا جامع کلمہ اور لفظ ہے تقوا کا اور تقوا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آڑ بنا لے کس چیز کا آڑ بنا لے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کر کے اللہ نے جو حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کر کے جو چیزیں منع کر دی گئی ہیں ان چیزوں سے دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اپنے درمیان اور جہنم کے درمیان آڑ بنا لے دیوار کھڑی کر دے کس چیز کی دیوار کھڑی کر دے اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر کے اور جن چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے آڑ بنا لے یہ تقوا ہے یہ تقوا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ تقوا کیا ہے تو انہوں نے چار چیزیں فرمائی چار چیزیں فرمائی تقوا کے بارے میں پہلی چیز جو چار چیزیں فرمائی انہوں میں سے انہوں نے کہا کہ الرضا بالقلیل کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم رضامندی اختیار کرو والخوف من الجلیل اللہ رب العالمین کا خوف دل کے اندر تمہارے اندر ہو اللہ کا خوف تمہارے اندر ہو ول ول استعداد الرحیل اور قیامت کے لیے سفر کے لیے تیاری کرو ول امن و بمافی تنزیل اور جو اللہ رب العالمین نازل کیا اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ اسی کا نام تقوا ہے اور ہنستے ابو حرض اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ تقوا کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا تم نے کبھی خاردار جھاڑی میں تم وہاں سے اس راستے پر چلے ہو کہ دونوں طرف کانٹے ہوں تو انہوں نے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں تو کہا کیسے چلتے ہو کہا کہ ہم اپنا دامن بچاتے ہوئے چلتے ہیں تو کہا اسی کا نام تخوا ہے کہ خاردار جھاڑیوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے یعنی آپ کا دامن کانٹے کے اندر نہ چبھے تو دنیا کے اندر جو حرام چیزیں ہیں ان حرام چیزوں سے بچتے ہوئے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرتے ہوئے اس راستے پر چلنا اسی کا نام تقوا ہے تو تقوا بہت ہی اہم وصیت اور نصیحت ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر لوگوں کو ہی کی وصیت فرمائی ہے اور تقوا والوں ہی کے لیے اللہ رب غلامی نے جنت بنائی ہے اللہ کا ارشاد ہے وہ عدت للمتقین جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے تو جنت میں ہوئی جائیں گے جو متقی ہوں گے اور تقوا کی سب سے پہلی بنیاد توحید ہے اور دوسری چیز شرک سے اجتناب ہے جب تک انسان کے اندر توحید خالص نہیں ہوگی شرک سے اجتناب نہیں کرے گا اس وقت تک انسان متقی نہیں بن سکتا وہ بظاہر کتنا ہی اچھا نظر آئے لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کے نزدیک دین کے معیار پر دین کے ترازو میں دین کے کسوٹی پر وہ متقی نہیں ہو سکتا جو انسان موحد نہ ہو جس انسان کے پاس توحید خالص نہ ہو جو متبع سنت نہ ہو جو بدعات سے دوری اختیار کرنے والا نہ ہو جو شرک سے بچنے والا نہ ہو وہ انسان متقی نہیں بن سکتا تقوا کی بنیاد ہے توحید اور سنت تو یہ سب سے اہم چیز ہے اس کی بنیاد پر ہی انسان متقی بنتا ہے تو سب سے پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ اللہ رب العامن کا تقوا اختیار کرو دوسری چیز کیا فرمائی و سما سنو اور اطاعت کرو وہ ان تمر علیہ ابدن اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام مسلط ہو جائے کوئی حبشی غلام تمہارا حکمراں بن جائے تمہارا خلیفہ بن جائے تمہارا سلطان بن جائے تمہارا امیر بن جائے بعض باتوں کے اندر آتا چاہے اس کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں پاؤں سے لنگڑا ہو ہاتھ سے لولا ہو ناک کٹی ہوئی ہے اگر وہ تمہارا حکمراں بن گیا ہے تو تم اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو کیونکہ بادشاہوں کی باتوں کو سننے اور اطاعت کرنے ہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مضمر ہے اگر انسان بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی باتوں کو نہیں مانتا ہے دنیا کے اندر بدمنی ہوتی ہے فتنہ و فساد ہوتا ہے خلبشار ہوتا ہے اور دنیا کے اندر خون ضائع ہوتا ہے کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے کسی کا مال محفوظ نہیں رہتا ہے کسی کی جان باقی نہیں رہتی ہے معاشرے کے اندر بد نظمی اور بد امنی ہوتی ہے اور فتنہ اور فساد ہوتا ہے اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ بات مانو سنو اور اس کی اطاعت کرو اور یہاں تک ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تو تو بھی اس کی باتوں کو مانو تم اپنی ذمہ داری ادا کرو اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہوگا صحابہ کرام نے پوچھا اگر وہ ہمارا مال لے لے ہماری پیٹھ پر کوڑے برسائے ہمارے اوپر ظلم کرے اور اس طریقے سے ہمارا حق نہ دے تو ہمارے نبی نے فرمایا تم بادشاہ کا حق ادا کرو اگر وہ تمہارا حق ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوگا لیکن بادشاہ کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو اس کی باتوں کو سنو یہ کیوں ہمارے نبی نے فرمایا اس لیے فرمایا کہ اگر دنیا میں یہ نظام نہ رہا تو بد امنی ہوگی اور فتنہ فساد ہوگا خون ضائع و برباد ہوگا اور ایک مسلمان کا خون اللہ رب العامین کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے دنیا ختم ہو جائے صحیح مسلم کی روایت ہے لوال الدنیا احمن اند اللہ بن قتل رجل المسلم کسی مسلمان کے خون بہنے سے اس کے قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا زوال دنیا کا ختم ہو جانا آسان ہے ایک مسلمان کا قتل ہونے سے ایک مسلمان کا خون بہنے سے آج جو لوگ بادشاہوں کے خلاف رعایا کو ابھارتے ہیں بھڑکاتے وہ مجرم ہیں وہ ظالم لوگ ہیں پورے مسلمانوں کے خون کی ذمہ داری ان کی گردنوں میں ہوگی ایسے لوگ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے یہ معمولی بات نہیں ہے مسلمان کے خون کا بہانہ اور اور حکمرانوں کے خلاف اور بادشاہوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا ان کے خلاف لوگوں کو ابھارنا اور اس طریقے سے ان کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دینا یہ سارے مجرم لوگ ہیں یہ سارے انتہائی اعلیٰ قسم کے یہ دہشت گرد لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ظالم لوگ ہیں اور اس مسلمانوں کے خون کی ذمہ داری انہی کی گردنوں کے اندر ہوگی شریعت کے اندر حرام ہے جب تک بادشاہ نماز پڑھتا ہے جب تک بادشاہ اسلام پر قائم ہے اس کے خلاف خروج و بغاوت کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے سب بہت بڑا جرم ہے یہ اور جہاں جہاں بغاوت کی گئی جہاں جہاں خروج کیا گیا آپ وہاں دیکھیں وہاں مسلمانوں کا جان و مال کچھ محفوظ نہیں ہے اور ان کے خون بہ رہے ہیں ان کا خون بہت سستا ہو گیا ان ملکوں کے اندر یہ سب کے سب مجرم لوگ ہیں خطرناک قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے ہمارے نبی نے فرمایا تھا تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزتیں تمہاری جان ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں جس طریقے سے حرمت والا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا دن ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے لہذا بادشاہ کے خلاف خروج کرنا اس کے خلاف بغاوت کرنا کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز اور روا نہیں ہے جہاں جہاں خروج اور بغاوت ہوئی آپ دیکھیں کہ وہاں پر فساد ہی ہوا فتنہ ہی ہوا اور وہاں بربادی ہی بربادی ہوئی پورا شہر کا شہر تباہ ہو گیا اور لاکھوں لاکھوں لوگ مجبور ہو گئے اپنا ملک چھوڑنے پر اور اس طریقے سے وہ خیموں کی زندگیوں میں ٹنٹ کی زندگیوں میں کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے وہ سب کے سب مجرم لوگ ہیں انہیں عالم نہیں کہا جا سکتا جو عالم بادشاہوں کے خلاف لوگوں کو بھارے اور اس طریقے سے ان کے خلاف بغاوت کرائے وہ عالم نہیں ہو سکتا وہ وہ شیطان کا عالم ہو سکتا ہے وہ جہالت کا عالم ہو سکتا ہے لیکن وہ کتاب و سنت کا عالم نہیں ہو سکتا صلب صالحین نے امت کو اسے انتباہ کیا ہے امت کو ڈرایا ہے ہمارے نبی نے باقاعدہ ڈرایا ہے اور بادشاہوں کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا ہے ان کی برائیوں کو ان کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا ہے جو مسلم حکمراں ہیں جو مسلم بادشاہ ہیں ان کے خلاف ان تمام چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے اس لیے میرے بھائی ہمارے نبی نے یہاں بھی وصیت فرمائی وہ سمے و تا تم سننا اور تم اعتعاد کرنا ان کی باتوں کو تم سننا اور ان کی باتوں سے تم اعراض نہ کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی وصیت فرمائی اور یہاں تک فرمایا کہ اگر غلام ہو اور اس کا سر پکا ہوا جسے زبیب پک جاتا ہے جسے کشمش پک جاتا ہے یعنی انتہائی کہتر اور کمتر انسان ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ تمہارا خلیفہ بن گیا ہے حکمراں بن گیا ہے تو تم اس کی باتوں کو ماننا اور اس طریقے سے خلاف کبھی تم خروج اور بغاوت نہ کرنا اس کی اطاعت کرنا اور اطاعت اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے کہ جو اہل امر ہیں ولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرنا ولی الامر کے اندر علماء اور بادشاہ دونوں شامل ہیں تو ان کی اطاعت کی جائے گی لیکن اطاعت معروف چیزوں کے اندر کی جائے گی اور جو غلط چیزیں ان کے اندر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی لیکن اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف خروج کرنا یا ان کے خلاف بغاوت کرنا یا اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم کوئی منکر دیکھو تو اس منکر کے دور کرنے کا تین طریقہ ہمارے نبی نے فرمایا تین درجہ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو دور کر دو اپنے ہاتھ سے یہ کن کے لیے ہے جو حکمراں ہیں جو قاضی ہیں جو حاکم ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے ان کے لیے یہ کہ ان کو دور کر دیں اپنے ہاتھ سے جیسے ایک باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کو مارے وہ اللہ نے اس کو پاور دیا ہے اللہ نے اس کو حاکم بنایا گھر کا وہ حاکم ہے بیٹا نماز نہیں پڑھتا دس سال کا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے عورت بے پردہ گھومتی ہے یا اس طریقے سے بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں نماز نہیں پڑھتی ہیں یا کتاب و سنت کے مطابق عمل نہیں کرتی ہیں باقاعدہ ان کو مارنے کا حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا دوسرا جو کہ اگر تمہارے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے تو تم اس کو زبان سے برا جانو یعنی تم لوگوں کو نصیحت کرو لوگوں کو سمجھاؤ یعنی عالم کا کام یہ کہ لوگوں کو بتائے کہ اس کی کیا برائیاں ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں اور یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا ہے تو دل میں اس کو برا جانیں دل میں برا جانیں یہ نہیں کہ آپ اس کو زبان پر لوگوں کے سامنے بیان کریں محفلوں بیان کریں دسترخوانوں پر بیان کریں آپس میں بیان کریں بادشاہوں کی کمزوریوں کو یا بادشاہوں کے جو کوئی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ سلب صالحین کا منہج نہیں ہے وہ سلفی نہیں ہو سکتا وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا وہ سلب صالحین کے منہج پر چلنے والا نہیں ہو سکتا ہے جو بادشاہوں کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا آپ اس کو دل کے اندر برا جانیے اگر ہمارے ماں باپ کے اندر کوئی خامی ہے تو کیا ہم روڈ پر جا کر کے بیان کرتے ہیں کیا ہم دوسروں کے سامنے جا کر کے بیان کرتے ہیں کہ میری ماں ایسی ہے میرا باپ ایسا ہے میرے گھر کے اندر ایسا ہے میرا بھائی ایسا ہے کوئی نہیں بیان کرتا ہے اس کو چھپاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ بادشاہوں کی غلطیوں کو ہم چھپائیں حکمرانوں کی برائیوں کو ہم چھپائیں اس کو لوگوں کے اندر بیان کرنا یہ حرام ہے یہ یہ ناجائز ہے یہ خوارج کی روش پر چلنے والے لوگ ایسا کرتے ہیں جو روافظ ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں خوارج اور روافظ دونوں صحابہ کے دشمن ہیں ان کی روش پر چلنے والے لوگ ایسا کرتے ہیں یہ ایسا کرنا قطان ہمارے لیے جائز نہیں ہے جیسے ہم نہیں چاہتے کہ اپنے ماں باپ کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور کوئی نہیں بیان کرتا اس سے کہیں زیادہ درجہ ہے اس سے کہیں زیادہ کیوں اس لیے کہ اگر بادشاہ صحیح راستے پر رہے گا تو دنیا کے اندر امن و امان رہے گا دنیا کے اندر فتنہ فساد نہیں ہوگا اس لیے ہم ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں یہ خوارج کی پہچان ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خوارج تھے اور آج جو خوارج ہیں وہ سب ایسے ہی کیا کرتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور نیکیوں کو نہیں بیان کرتے وہ صرف اور صرف برائیوں کو بیان کرتے ہیں ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف نیکیوں کو بیان کرتے ہیں آپ ان کی خامیوں کو نہیں بیان کرتے تو ہمیں خامیوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں کہا گیا جیسے ہم دوسروں کی خامیوں کو نہیں بیان کرتے خامی کس کے سامنے بیان کی جائے گی جس کے اندر خامی ہوگی اس کے سامنے بیان کی جائے گی اس کے سامنے بیان کیا جائے گا آپ کے پاس استاد ہے آپ پاور رکھتے ہیں بادشاہ کے پاس جائیے بادشاہ کو خط لکھیے آپ اسے نصیحت کیجیے نصیحت کرنے کا حکم ہے فضیحت کرنے کا حکم نہیں ہے یہ فضیحت ہوتی ہے کہ اپنے درمیان ہم اس کو بیان کریں اس لیے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں ہم اور زبان سے بھی خروج ہوتا ہے ایک تو خروج بادشاہوں کے خلاف ان کا تختہ پلٹ کر کے ہوتا ہے عملی خروج اس کی بنیاد اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے زبان سے ہوتی ہے زبان سے انسان لوگوں کو خروج کی طرف دعوت دیتا ہے بغاوت کی طرف دعوت دیتا ہے ان کی خامیوں کو بیان کرتا ہے ان کی برائیوں کو بیان کرتا ہے اور یہ بنیاد بنتی سے شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد کرتے کرتے انسان بادشاہ کے خلاف خروج اور بغاوت کرتا ہے یہی ہوا تھا عثمان کے خلاف انہوں نے پہلے زبانی خروج کیا ان کی برائیوں کو بیان جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ان کے اندر کوئی خامی نہیں تھی کوئی ان کے اندر عیب نہیں تھا لیکن انہوں نے الزام تراشیاں کی پروپیگنڈا کیا ان پر اتہامات کیے الزامات لگائے اور اس طریقے سے پورے ملک کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر انہوں نے کیا کیا پروپیگنڈا کیا وہی آج کیا جاتا ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بادشاہوں کے خلاف حکمرانوں کے خلاف خاص طور سے مملکت سعودی عرب کے خلاف پوری ایک لابی ہے ہزاروں کی تعداد میں ویب سائٹس ہیں لوگ ہیں جو باقاعدہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ایسی ایسی باتیں لوگ گڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور یہ کوئی میں ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہوں میں پچیس سال سے سعودی عرب کے اندر ہوں بیس سال دعویٰ سینٹر کے اندر اس سے پہلے یہاں علم حاصل کیا الحمد میں ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں آپ خود دیکھتے جو سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں کتنا ان کے خلاف لوگ باتیں بناتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں ان کے اندر وہ ساری چیز کچھ بھی نہیں ہوتی ہے لوگ گڑ گڑ کر کے باتیں بیان کرتے ہیں آپ نے سنا کرونا وائرس کے بارے میں کہ کہا کہ جو ہے سو لوگوں کو بادشاہ کے خاندان میں کرونا وائرس ہو گیا کیوں انہوں نے ایسا گڑھا صرف بادشاہوں کے خلاف ان کی اہمیت کو وقات کو کم کرنے کے لیے اور ان کی جو ان کا جو جلال ہے جو روب ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ دیکھیں الجزیرہ چینل ہے اور اس طریقے سے جو ایرانی اور خبیص اور ماکر مکر کرنے والے اور اس طریقے کی جو چینلز ہیں آج دیکھیں ان کے جو یہودی اور روافظ باقاعدہ وہ ہمیشہ ایسی خبریں گڑھتے رہتے ہیں ان کے بادشاہوں کے خلاف ولی عہد کے خلاف شہزادوں کے خلاف اور جو حکمراں ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ان کے خلاف لوگ باتیں گڑھتے رہتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے فلاں حج فلاں شہزادہ اپنی بیوی ہار گیا اپنی پوری دولت ہار گیا جوئے کے اندر شراب کے اندر مست ہو گیا یہ ساری کی ساری سب جھوٹی واحیات ہیں سب واحیات ہیں سب جھوٹی خبریں ہیں کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا ہے ایسے ایسے شہزادوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جن کی وفات پر تقریباً دس سال کا عرصہ گزر گیا آج ان کے بارے میں باتیں گڑھی جاتی ہیں کہ وہ اپنی بیوی ہار گیا اور اپنی پوری جائیداد ہار گیا آپ سنیں تو سینکڑوں ویب سائٹس ہیں سینکڑوں چینلس ہیں یہود و نصارہ کے اور خوارج کے اور روافظ کے جو دن اور رات کوئی کام نہیں کرتے سوائے اس کے کہ مملکت سعودی عرب کے خلاف الزام تراشیاں اور ان کے خلاف بہتان تراشیاں گڑھتے رہتے ہیں وہ لوگ یہی ان کا کام ہے لہذا میرے بھائیو جو بھی ہماری بات سن رہے ہیں میں ان سب کو تمبی کرتا ہوں ان سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کیجیے ایسے لوگوں کے جھانسے مت آئیے یہ سرب سالین کے نہج پر لوگ نہیں ہیں یہ یا جو لوگ اپنی اپنی محفلوں میں حکمرانوں کے خلاف برائیاں بیان کرتے ہیں اگر کوئی خامی ہے دل میں آپ برا جانیے زبان پر مت لائیے زبان پر وہی لائے گا جس کو اللہ نے طاقت دی ہوگی اور بادشاہ کے سامنے جا کر کے ان کو نصیحت کرے گا وہی زبان پر لائے گا آپ زبان پر نہ مت لائیے اگر زبان پر لاتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی مجرم ہیں آپ بھی گویا کہ ان کی روش کو اپنانے والے ہیں یہ سلب صالحین کا مناظر نہیں رہا ہے میں کھل کر کے باتیں کرتا ہوں چاہے کوئی میری بات سنے یا نہ سنے چاہے مجھے کچھ بھی کہے چاہے سعودی عرب کا پٹھو کہے سعودی عرب کا ایجنٹ کہے مجھے منظور ہے مجھے فخر ہے کہ میں سعودی عرب کا ایجنٹ ہوں مجھے فخر ہے کہ میں سعودی عرب کا پٹھو ہوں مجھے فخر ہے کہ الحمد للہ میں حرفین حرمین شریفین کی حفاظت کی بات کرتا ہوں مجھے فخر الحمدللہ الحمد للہ یہاں کے بادشاہوں کی باتیں کرتا ہوں جہاں پر حدود کا نفاذ ہے جہاں پر کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں جہاں پر امن و امان الحمد جہاں پر بدعت اور خرافات نہیں ہیں جہاں پر شرک کے اڈے نہیں ہیں جہاں پر مزارات نہیں ہیں جہاں پر الحمد کتاب و سنت کے مطابق دنیا کو تعلیم دی جاتی ہے جہاں پر حاجیوں کی مدد کی جاتی ہے جہاں پر الحمد کتاب و سنت کے مطابق پوری دنیا کے اندر دعا پھیلائے گئے ہیں الحمد اس لیے مجھے فخر ہے الحمد جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور مدارس اور مراکز اور دعوتی سینٹروں کا پوری دنیا کے اندر جنہوں نے جال پھیلا دیا الحمد اور آسٹریلیا ہو اور اس طریقے سے یورپ کے کلیسا ہوں یا یورپ کے ملک ہوں یا دنیا کا کوئی بھی شہر ہو ملک ہو الحمد للہ انہوں لوگ وہاں پر اپنے دعات کو علماء کو بھیجا ہے اور وہاں پر سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں الحمد اور اس طریقے سے چاہے فلسطین کا معاملہ ہو یا مسلمانوں کا معاملہ ہو سب سے زیادہ مسلمانوں کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کی حمایت کرنے والے اگر کوئی ملک ہے تو مملک سعودی عرب ہے سن لیں جن کو سننا ہے اور جن کو نہیں سننا نکل جائیں وہ اپنے کانوں کو بند کر لیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی میں کھل کر کے باتیں کرتا الحمد میں ایک سلفی عالم ہوں اللہ نے مجھے توفیق دی الحمد طالب علم ہوں میں اور اس طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں زہر کو کبھی تریاک نہیں کہہ سکتا میں شرک کو کبھی توحید نہیں کہہ سکتا میں بدعت کو کبھی سنت نہیں کہہ سکتا لہذا یہ ساری حقائق ہیں میرے بھائیوں آپ ان کو جانیے کیوں باتیں کریں گے لوگ جن کے ملک میں مسجدوں پر پابندی ہے جن کے ملک میں ابو بکر و عمر کے نام پر پابندی ہے اس ملک کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں اور میں کے سعودی عرب کی برائیاں بیان کرتے ہیں طف ہے ایسے لوگوں پر افسوس ہے ایسے لوگوں پر یہ سب کے سب مجرم لوگ ہیں جو ایران کی تعریف کرتے ہیں خوارج کی تعریف کرتے ہیں ترکیہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس طریقے دیگر ملکوں کی تعریفیں کرتے ہیں جہاں پر شرک کے اڈے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر شرک کو پھیلایا صحابہ کے جو دشمن ہیں کتاب و سنت کے جو دشمن ہیں ان کے تعریفیں کرتے ہیں شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو یہ سب بجرب لوگ ہیں یہ سب گنہگار لوگ ہیں یہ سب کے سب ظالم لوگ ہیں یہ لوگ قیامت کی اللہ تعالیٰ کے ان کو جواب دے ہوں دے ہونا پڑے گا مملکت سعودی عرب سے چندے لے کر کے جاتے ہیں یہاں سے پیسے لے کر کے جاتے ہیں ہم سلفیوں سے زیادہ اہل زیادہ ایسے لوگوں کو یہاں کے لوگ چندے دیتے ہیں یہاں کے پیسوں سے آفسیں قائم کرتے ہیں مدرسے چلاتے ہیں اور سعودی عرب کے خلاف یہ لوگ جو ہے بکتے ہیں آج دیکھیں سید سلمان ندوی جیسا خبیص اور مجرم جو اس دور کا ابو لہب ہے اس دور کا ابو لہب ہے سید سلمان ندوی آپ اسے دیکھیں کہ ہمیشہ مملکت سعودی عرب خلاف بولتا ہے یہاں سے پڑھ کر کے گیا وہ جیسے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا تھا تو ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا چیختا اور چلاتا تھا اور اسے اچھائیاں نظر نہیں آتی تھی اسے اچھائیاں نظر نہیں آتی تھی اس دور کے ابو لہب کو اور ہمارے نبی کے اندر کیڑے نکالتا تھا کہتا تھا یہ ہمارے نبی پاگل ہیں یہ مجنون ہیں اور یہ میرا بھتیجا میں ان کو جانتا ہوں اس طرح کی باتیں کرتا تھا ہمارے نبی توحید کی دعوت دیتے تھے اور ہمارے نبی پاک دامنی کی دعوت دیتے تھے سلا رحمی کی دعوت دیتے تھے اور بچوں بچیوں اور لڑکیوں کی حفاظت کی تعلیم اور دعوت دیا کرتے تھے یہ ساری خوبیاں اسے نظر نہیں آتی تھی اس کیڑے کے مانند سلمان ندوی اپنے آپ کو خانواد رسول سے کہتا ہے یہ دراصل یہ اس کیڑے کے مانند ہے جو گندا کیڑا ہوتا ہے جسے خوبصورت چیزیں اور خوشبودار چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اور اس فائشہ عورت کے طریقے سے ہے جو اپنے علاوہ ہر عورت کو فائشہ سمجھتی ہے اور اسے پاک دامنی چیز کی نام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں اس کی باتوں باتیں ملاتے ہیں یہ مجرم ہے یہ خبیص انسان ہے یہ بدکار اور اس طریقے سے ملون انسان ہے جو آج ممرت سعودی عرب کے خلاف ایک جو ہے کوئی بھی فیصلہ ممرت سعودی عرب لیتا ہے باقاعدہ اس کے خلاف اس کے بیانات آتے ہیں اس کی ویڈیو آتی ہیں اس کی تقریریں آتی ہیں میرے بھائیوں جو جو جو انسان اپنی عزت نہ کرے اس آدمی کی کوئی عزت باقی نہیں رہ جاتی ہے جو انسان اپنی کرامت نہ سمجھے انسان کی عزت انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسے اپنی عزت کو داغ بیچ دیا ہے روافظ کے بعد یہ وہی مجرم ہے جس نے ابو بکر بغدادی جو اس دور کا سب سے بڑا مجرم اس دور کا سب سے بڑا خونی اور شفاق اور دہشت گرد تھا مجرم تھا جسے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کرایا اور اس طریقے سے بے گھر کیا اسے امیر المومن کا خطاب دیا تھا اس کے ہاتھ میں اس نے بیعت کی تھی یہ بڑا پکا مجرم انسان ہے اس دور کا خارجی انسان ہے اس لیے مملکت سعودی عرب کے خلاف یہ ہمیشہ باتیں کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان گم کر دے اللہ تعالیٰ اسے یا تو صحیح راستے کی طرف ہدایت دے دے یا اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر تاڑ لگا دے یہ مجرم لوگ ہیں میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجئے میرے بھائی یہ یہ میرے دل کی باتیں جو نکلتی ہیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمارے اس سعودی عرب کے اندر بھی ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو معاملے سے سعودی عرب کی برائیاں بیان کرتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے کہ ان کے لیے کمال ہے ان کے یہاں خامیاں نہیں ہیں خامیاں کن کے اندر نہیں ہیں خامیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں میرے بھائی ہمارے اندر بھی خامیاں آپ کے اندر بھی خامیاں ماں باپ کے اندر خامیاں ہوتی ہیں بھائی بہن کے اندر خامیاں ہوتی ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم ان خامیوں کو کیا لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کیا ان کے خلاف بغاوت کریں گے یہ بالکل یہ سلب سالین کا منہج نہیں ہے تو میرے بھائی سننا اور اطاعت کرنا اور اطاعت معروف کے اندر کیا جائے گا لیکن اگر ان کی بات صحیح نہیں ہے مان لیجئے تو ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا ان کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا یعنی ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ سلب سالین کا منہج نہیں ہے جو لوگ اس کے اندر ہیں وہ توبہ کرے اپنے منہج پر دھیان دے اور اس طریقے سے سلب صالحین کے منہج کو اپنائیں وہ وہ سلب صالحین کا منہج نہیں ہے یہ کہ ہم پیٹ پیچھے ان کی برائیوں کو بیان کریں اپنی مجلسوں میں اور اپنی محفلوں میں نہیں یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری یہ یہ یہ سلب صالحین کے نہج کے پورا سراسر خلاف ہے معاف کیجیے گا اگر کسی کو میری بات بری لگی ہوگی لیکن یہ حق ہے جو میں ہمیشہ کہتا رہتا کیونکہ آج ایک لابی ہے میرے بھائیوں آج ایک لابی ہے باقاعدہ لوگ ہمارے پاس کالے کرتے ہیں ہمارے پاس فور کرتے ہیں کہ ہم آفسوں میں ہوتے ہیں اور بڑی بڑی تنخواہ والے لوگ ہیں یہیں کام کرتے ہیں یہیں تنخواہ لیتے ہیں یہیں سبر ملک کے اندر گھر بناتے ہیں محل بناتے ہیں گاڑیاں لیتے ہیں عالی شان اور مرسڈیز گاڑیاں اور یہیں کے اور احسان کا بدلہ احسان دینے کے بجائے باقاعدہ ان کے خلاف برائیاں کرتے ہیں شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہر جدا الحسان احسان احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اس لیے احسان کے بدلہ انسان کو احسان سے چکانا چاہیے کم سے کم جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے آج یہی وجہ ہے کہ آج یہ نہ شکریہ ہم نے کی ہے یہی ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کے اندر مل رہی ہیں جی ہاں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں اونچی اونچی تنخواہیں بیس بیس ہزار ریال تنخواہ لیتے ہیں دس دس ہزار تنخواہیں لیتے ہیں اور اونچی اونچی تنخواہیں لیتے ہیں الحمد ان کے پاس ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں موجود ہیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن جب بات کریں گے تو بادشاہوں کے خلاف بات کریں گے بات کریں گے تو یہاں کے حکمرانوں کے خلاف بات کریں گے اگر ان کے خلاف ہم بات کریں کتنی ان کو تکلیف ہوگی اور مجھے بلاک کر دیں گے اگر گروہ بنایا جائے تو بلاک کر دیں گے اگر کوئی ایسی بات ان کے خلاف ہو اور ہم بادشاہوں کے خلاف بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی اہمیت کو لوگوں کی نظروں میں کم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت بہادر ہیں یہ بہادر یہ بزدلی ہے یہ یہ خوارج کی پہچان ہے یہ اور ان کے راستے کو اپنانے والوں کی پہچان ہے اس لیے میرے بھائی توبہ کیجیے ان باتوں سے اور صحیح راستے کو بنائیے صلی اللہ علیہ کے منحص کو اپنائیے خامیاں ہر ایک کے اندر ہیں خامیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں لیکن خامی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے خلاف بغاوت کیا جائے اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے یہ یہ غیبت ہو جاتی ہے اور یہاں تو الزام تراشیاں ہوتی ہیں جو بادشاہوں کے درمیان اندر وہ برائی نہیں ہوتی لوگ گڑھ کر کے ان کے تعلق سے پیش کرتے تو میرے بھائی سب مجرم لوگ ہیں یہ سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت دے دے اس لیے میں بار بار یہ باتیں کہتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے بھائیوں یہ ایک پہچان ہے سن لے لوگ میری باتوں کو مملت سعودی عرب ایک ترازو ہے ایک پہچان ہے جاننے کے لیے کہ کون سلف صالحین کے مناج پر ہے اور کون سلف صالحین کے مناج پر نہیں ہے ایک ترازو ایک معیار ہے یہ جو ان کی قیمت کرے ان کی برائیوں کو بیان کرے وہ سلف صالحین کے مناج پر نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ قطع نہیں ہو سکتا یہ ترازو ملا ہے ہمیں جیسے ہر زمانے میں ہوا کرتا تھا علماء سے پہچانے جاتے تھے اگر سلف سالین کے علماء سے لوگوں کو محبت ہے مطلب وہ سلفی ہے سلف سالین کے نقشے قدم پر چلنے والا ہے تو اسی طریقے سے مملتی سعودی عرب پہچان ہے میرے بھائیوں ایک ترازو ہے ہمارے لیے کسوٹی ایک معیار ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون صحیح منہج پر ہے کون صحیح منہج پر نہیں ہے کون سلف سالین کے عقید اور منہج کو پرانے والا کون نہیں ہے ایک معیار ہمارے لیے ہے اس لیے جو بھی ان کی برائی کرے گا وہ سلفی نہیں ہو سکتا وہ لدیث نہیں ہو سکتا وہ سلف سالین کا سچا پیروکار نہیں ہو سکتا اگر کچھ خامیاں ہیں تو آپ اسے دل میں برا جانیے ہم بھی برا اس کو جانتے ہیں لیکن زبان پر نہیں لاتے اس کو لوگوں کے سامنے اس کو نہیں بیان کرتے لوگوں کے سامنے بیان کرنا بہادری نہیں ہے فضیحت ہے یہ صحابہ اور تابعین طب تابین اس سے منع کیا کرتے تھے آپ ان کی صلاح کے لیے دعا کیجیے اگر آپ کی دعا سے ان کی صلاح ہو جائے کتنا آپ کو خیر ملے گا ہمارے سرب سالین کہا کرتے تھے اگر ہمارے معلوم ہو جائے ہماری کس دعا کو اللہ قبول کرے گا تو میں یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کو صحیح راستے پر قائم رکھ حکمرانوں کو صحیح راستے پر قائم رکھ ہمیں ان کے لیے دعا کرے گی ہم ان کے لیے دعا کریں احسان کا بدلہ احسان دیں شکریہ ان جو ہمارے ساتھ انہوں نے احسان کیا ہے ہم ان کا شکر ادا کریں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا لوگوں کا شکر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہم سب کے سب ناشکرہ ہو گئے ہم سب کے سب ناشکرہ ہم بادشاہوں کے یہاں کے حکمرانوں کا یہاں کے ملک کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہمیشہ ان کی برائی کرتے رہتے ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی زبان پر لگام لگانا چاہیے سلم سالین کا مناظر نہیں ہے تمہارے نبی نے فرمایا کہ تم ان کی باتوں کو سنو اور ان کی اعتعاد کرو اگرچہ تمہارے اوپر کیا ہو جائے کوئی غلام ہی مسلط ہو جائے تو بھی اس کی باتوں کو ماننا اور پھر ہمارے نبی نے ایک پیشنگوئی فرمائی فعم نمیا اشمن کم فسیارہ اختلاف القیرہ جو تم میں زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا بہت زیادہ دیکھے کتنا اختلاف ہے عقیدے کے اختلاف منہج کے اندر اختلاف تمام چیزوں کے اندر اختلاف کس قدر اختلاف لوگوں نے پیدا کر لیا اس اختلاف کا حل کیا ہے اختلاف تو ہوگا یہ بدی ہی چیز ہے اور یہ پیشینگوئی ہمارے نبی نے فرمائی ہے لیکن اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کو اختلاف کو دور کرنا ایک دوسری بات ہے ہمیں اختلاف کو دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے اختلافات ہوں گے لیکن اس موقع پر ہمارے نبی نے ہماری پیشینگوئی کیا فرمائی ہمارے نبی نے ان کی فرمائی بے سنتی و سنت الخلفۂ راجدین المادین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور ہدایت یافتہ جو خلفۂ راجدین ان کی سنتوں کو لازم پکڑو ان کے طور طریقے کو اپناؤ اختلافات ختم ہو جائیں گے قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا کہ جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو قرآن کی طرف لوٹا دو نبی کی حدیثوں کی طرف لوٹا دو اور قرآن اور حدیث کو خلفۂ راجدین صلب صالحین صحابہ تعبین طب تعبین کے نہج اور ان کے عقیدے اور منہج پر ہمیں اس کو سمجھنا ہے اللہ نے فرمایا و طب سبیل جنہوں نے میرے طرف عنابت کیا میرے طرف رجوع کیا ان کے راستے کو اپنائیے ان کے مطابق ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو اختلافات کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے اختلافات سے ڈرنا نہیں ہے اختلافات ہوں گے ہمارے نبی کی پیشن گوئی ہے لیکن اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے اور کیسے دور کیا جائے گا کتاب و سنت کے مطابق دور ہوگا کتاب و سنت پر پیش کرنا ہے وہ اور کتاب و سنت میں جب حل آ جائے اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہوگا سب کو ماننا ضروری ہوگا کیونکہ کتاب و سنت یہی حل ہے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حل کتاب و سنت ہے یہ وبا کی بیماری پھیل رہی ہے اس وقت کرونا وائرس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تعاون امواس آیا صاحب کرام کی ایک جماعت جا رہی تھی ادھر ملک کے شام کی طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں آپ نے مشورہ کیا مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں اس میں عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے اور بھی لوگ تھے تو اس طریقے سے کہا کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا کہ آگے چلیں کسی نے کہا کہ پیچھے چلیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس مدینہ چلتے ہیں عبد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مبشر بل ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ ماں نبی نے فرمایا جہاں تعاون ہو جاؤ اور جو تعاون کے اندر ہوں وہ لوگ وہاں سے نہ نکلیں عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیف راشد انہوں نے مشورہ کیا لوگوں سے اور یہی فیصلہ لیا کہ واپس چلا جائے واپس چلا جائے اور اس طریقے سے حدیث سنا دی گئی سارا اختلاف ختم ہو گیا سب لوگ واپس چلے آئے اللہ کے سر کی وفات ہوئی آپ کے بعد جو ہے آپ کو دفن کہاں کیا جائے گا کسی نے کہا مدینہ جو ہے بقی کے اندر دفن کیا جائے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے سلوک میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے لوگوں نے حدیث سنی سارا اختلاف ختم ہو گیا سارا اختلاف ختم ہو گیا اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا جہاں ہمارے نبی کی وفات ہوئی حدیثیں اختلاف کو ختم کرتی ہیں آج ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حدیثوں سے اختلاف بڑھتا ہے حدیثوں سے اختلاف نہیں بڑھتا و حدیث اختلافات ختم ہوتے ہیں اختلاف کی صورت میں ہمیں کتاب و سنت کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے برفا کی میری سنتوں کو میرے طریقے کو اور خلفائے کے طریقے کو لازم پکڑو اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا نہیں آپ کی سنت میں قرآن بھی داخل ہے کیونکہ یہ سنت قرآن کی تفسیر ہے قرآن کی توضیع ہے قرآن کا بیان ہے لہذا قرآن بھی اس کے اندر شامل ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ قرآن و حدیث دونوں کی طرف لوٹانا ہمارے بھی ایک حدیث ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ تعالیٰ کتاب دوسری میری سنت ہے یہی ہمارے لیے سفین نجات ہے اسی پر چل کر کے صلب صالحین کے نہج اور عقیدے کے مطابق ہمیں کامیابی ملے گی تو اختلافات ہوں گے اختلافات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اختلافات کے بعد کیا ہوگا آپ کو صحابہ اور خلفائے راشدین اور کتاب و سنت کی طرف مسئلے کو لوٹانا ہے اس پر پیش کرنا ہے اور کتاب و سنت سے جو فیصلہ آ جائے اس کو تسلیم کر لینا ہے اگر آج ہم اس کو اپنا لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے سب دور ہو جائیں گے لیکن کتاب و سنت کی طرف لوگ لوٹتے نہیں ہیں باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی طرف لوگ لوٹتے نہیں ہیں کچھ اختلافات ایسے ہیں جو جائز ہیں کچھ اختلافات ایسے ہیں جو شریعت کے اندر جن کی گنجائش ہے جنہیں اختلاف تنوع کہا جاتا ہے یعنی الفاظ کا اختلاف ہے اور یا اس مسئلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چار چیزیں ثابت ہیں آپ ان میں سے جو بھی کر لیں گے وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا اسے اختلاف نہیں کہا جاتا ہے وہ الفاظ کے اختلاف کہا جا سکتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا تو اختلافات اگر ہو جائیں تو ان اختلافات کی صورت میں جو بھی اختلاف ہو کسی بھی طرح کا آدمی کو کتاب و سنت پر پیش کرنا اور کتاب و سنت یہ حل ہمارے لیے اس پر پیش کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا حل ہمیں قیامت تک ملتا رہے گا پھر ہمارے بھی نے فرمایا ادو علیہ نواز آپ مضبوطی کے ساتھ تھام لو نبی کے طریقے کو خلفۂ راجدین کے صحابہ تابعین طب تابعین صلب صالحین کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو یہ ہمارے نبی کا کی پیشین گوئی تھی اور یہ پیشین گوئی حرف بھرف ثابت ہوئی اسی لیے ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ حدیث ہمارے نبی کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اختلافات ہوں گے اور اختلافات ہوئے علماء جو ہے لوگوں کے اندر اختلافات ہوئے تو اس طریقے سے صحابہ کے درمیان بھی اختلافات ہوتے تھے لیکن صحابہ کے درمیان حدیث پیش کی کر دی جاتی تھی اختلافات ختم ہو جاتے تھے آج یہ چیز ہمارے اندر کیوں نہیں ہوتی ہے کہ حدیث آ جائے سارے اختلافات کو ہم دور کر دیں لیکن آج لوگ نعوذ باللہ حدیثوں کو اختلاف کا ذریعہ سمجھتے ہیں حدیثیں اختلاف نہیں کرتی حدیثوں کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں حدیثیں اختلافات کو دور کرتی ہیں ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں سیرت کے اندر اور صحابہ کی زندگی کے اندر اور علماء کی زندگی کے اندر کہ ان کے سامنے حدیثیں پیش کر دی گئی صحابہ نے اس کو مان لیا علماء نے مان لیا ائم کرام نے مان لیا اور اپنی باتوں کو چھوڑ دیا لہذا ائمہ نے ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دی ہے کہ ہماری بات اگر حدیث کے خلاف ہو ہماری بات کو چھوڑ دو حدیث کو لے لو اور یہی اگر اپنائیں گے تو دنیا سے اختلافات ختم ہو جائیں گے تمہارے نبی نے فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر چھٹی وسیع تمہارے نبی نے فرمائی وہ یا نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچو فی نہ بدات ان بلالا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے بدعت کہتے ہیں دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا اسے بدعت کہا جاتا ہے دین کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی نئی چیز لانا اسے بدعت کہا جاتا ہے اور شریعت کے اندر بدعت حرام ہوتی ہے اور بدعت سے اختلاف ہوتا ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ساری بدعتیں گمراہی ہوتی ہیں آپ نے کسی بدعت کی تعریف نہیں کی کہ فلاں بدعت اچھی ہے فلاں بدعت گمراہی والی نہیں کل لو بدعت ان گلال ہمارے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے ہمیں نبی نے سنت امنانے کا حکم دیا اور ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہمیں نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے دین کے اللہ نے تکمیل فرما دی ہمارے نبی کی سنتیں صلب صالحین کا عمل یہ ہمارے لیے کافی ہے جب دین کی تکمیل ہو گئی تو ہمیں نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے بدعتوں پر عمل کرنے والے کو قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے بھگا دیں گے اور ان کو کہیں گے دوری ہو تمہارے لیے جنہوں نے ہمارے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی ایسے آدمی کو حوض سے پانی نصیب نہیں ہوگا اور جو لوگ آج دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر کے رکھے ہوئے ہیں کتنی بدعت اور خرافات لوگوں نے پیدا کر رکھی ہیں کہ اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں نے مٹا دیا اصلی شکل لوگوں نے مٹا دیا اصلی شکل لوگوں نے مٹا دیا اتنی بدعتیں لوگوں نے یاد کر رکھی ہیں اس لیے بدعتوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے بدعت چھوٹی اور بڑی اسے بچنے کی ضرورت ہے بدعت یہ گمراہی ہوتی ہے سنت یہ اس پر عمل کرنے سے انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے لہذا ہمارے بھی نے فرمایا کہ دنیا کی نئی نئی چیزوں سے بچو بدعات سے بچو کیونکہ بدعات گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللّہ منا ہو نہ فواردن جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے یا ہمارے دین کے اندر کوئی نیا عمل کیا وہ مردود ہے تو بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا دین میں نئی چیز پیدا کرنا ثواب کی نیت سے یہ بدعت ہے یہ موبائل یہ جہاز یہ گھڑی یہ کاریں یہ بدعت نہیں ہیں یہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دین کے نبی ہیں دین کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا اور اللہ نے دین مکمل کیا دنیا مکمل نہیں کیا ہے دنیا تبھی مکمل نہیں ہوئی اور بھی چیزیں نہیں نہیں پیدا ہوں گی لہذا بدعت کے تعلق دنیا سے نہیں ہوتا دین سے ہوتا ہے تو بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بدا سے بچائے ہمارے نبی سے لوگوں نے سوال کیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ بہت زیادہ اختلافات ہوں گے ہماری امت کے اندر تہتر فرقے ہو جائیں گے بہتر فرقہ جہنم کے اندر جائے گا ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا صحابہ کرام سے صحابہ کرام نے پوچھا ہمارے نبی سے کون فرقہ جنت کے اندر ہوگا کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحاب کرام ہیں وہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا اسی بات کا ہمارے نبی نے حکم دیا کہ میری سنتوں کو لازم پکڑو خلفائے راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑو اور بدعات سے بچو کیونکہ بدعات گمراہی ہوتی ہے جہنم کے اندر لے جانے والی اور ہمارے نبی کی سنت اور صحابہ اور خلفائے راجدین کی سنت یہ جنت کی سڑک ہے اور جنت تک لے جانے والی چیز ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بدعات سے بچائے غلط چیزوں سے بچائے اور غلط باتوں سے بچائے غلط عقید اور منحص سے بچائے صلب علین کے عقید اور منحص پر اللہ ابامن ہم سب کو قائم رکھے امین و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و شاہین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ